الباب الثالث والتسعون ومئتان باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار شیطان اور کفار کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت کا بیان وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے مسلم وعن ابی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه المراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة وأما السواد فمنهي عنه كما سنذكر في الباب بعده إن شاء الله تعالى حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی رنگتے نہیں ہیں لہذا تم ان کی مخالفت کرو بخاری و مسلم مطلب ہے داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو زرد یا سرخ رنگ کے ساتھ رنگنا البتہ ان کو سیاہ کرنا منع ہے جیسا کہ ہم انشاءاللہ اللہ آئندہ باب میں اس کو بیان کریں گے